مجموعہ بنایا ہے اس کے ساتھ طرح طرح کی ضرورتیں طرح طرح کی حاجتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے پیدا ہونے سے لے کر ہم سب محتاج ہیں سب ضرورت مند لوگ ہیں اقتالہ شاہوں نے انسان کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ انسان کو جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ کسی چیز کو چبانے کے قابل نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا انتظام کیا جب اس کے دانت آ جاتے ہیں تو شان ہوں اپنی قدرت سے اس کو طرح طرح کی غذائیں کھلاتے ہیں کوئی آدمی غذا سے کھانے پینے سے باقاعد نہیں ہے سب کو اللہ دیتا ہے پھر ہفتالہ شان ہوں اس کے لیے پینے کا انتظام کرتا ہے اس نے پانی آسمان سے برسایا پاک صاف ستھرا پانی کہ اسے انسانوں کی پیاس بجا میں زمین کو زندہ کرے اس سے ہر قسم کا پھل پھول سبزی اگا میں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انسان تھکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تھکان دون کرنے کے لیے نیند رکھی ہے نیند اس کی ضرورت ہے نیند کیا ہے بولو ہاں اگر سوئے نہیں نا تو آدمی پاگل ہو جاؤں سوئے نہیں تو آدمی کیا ہو جاؤ بولو دیوانہ بن جاؤں اس لیے دیکھیں میں آپ دن بھر اپنے کام کاج میں سکتے ہیں تو رات کو دس بجے نو بجے ہاں، پھر کیا کرتے ہیں بستر تلاش کرتے ہیں کہیں بھی گیا وہ آدمی رات کو اپنے سونے کی جگہ تلاش کرے گا پھر سو جانا ہے ضرورت اس کی ہے اللہ نے اس کا انتظام کیا اس کی باڈی کو فریش کرنے کے لیے کہ آئندہ کل اس کو کام کرنا ہے تو اللہ نے اس کے ساتھ ضرورتوں کو لگا کر رکھا ہے میرے بھائیوں ان تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت ہماری کوئی ہے نا تو اللہ کا دین ہے کیا ضرورت ہے بولو اللہ کا دین ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ انسان کے دنیا میں پیدا کرنے کا اصل مقصد وہ دین کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو کس کے لیے پیدا کیا گیا بولو دین کے لیے کھانے پینے کمانے کے لیے نہیں کہ آدمی کھائے پیئے کمائے شادی کرے بچے پیدا کریں بوڑھا ہو جائیں مر جائیں یہ نہیں ہے یہ تو ایک ضرورت ہے یہ سب کیا بولو کھانا پینا کمانا شادی بیاہ بچے مکان کھیتی باڑی یہ سب چیزیں میری آپ کی ضرورت ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں ہاں یہ تو ہم ہیں تو بھی ہیں ہم نہیں چلے جائیں گے دنیا سے تو بھی کیا رہے گا بولو کوئی کھائے بھی اگر رہے گا جس کے گھر میں میت ہو جاتی ہے وہ بھی کیا کرتے بولو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں نانا دھونا شروع کر دیتے ہیں کام کاج شروع کر دیتے ہیں سونا ہنسنا سب شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وقتی طور پر دو چار دن کی آدمی پر حادثے کا غم رہتا ہے پھر دنیا نارمل ہو جاتی ہے گھر کا ماحول نارمل ہو جاتا ہے سب اپنے طریقے سے جیتے ہماری وجہ سے کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے کھانا پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے ہاں۔ کیونکہ یہ سب چیزیں ضرورت ہیں مقصد کوئی اور چیز ہے مقصد میرا آپ کا کیا بولو ہاں، وہ اللہ کا دین ہے ہاں، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ میں آپ محنت کر کے اپنے آپ کو دیندار بناؤں میں آپ کیا کریں دیندار بنا میں یہ زندگی کا اوریجنل مقصد یہ ہے اصل مقصد یہ ہے ٹارگیٹ یہ ہے اپنی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا ہمارا ٹارگیٹ کیا کہ دیندار بننا اور محنت کر کے لوگ دیندار بنے اس کے لیے کیا کرنا بولو جان مال جد و جہد کوشش محنت کرنا یہ زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے آپ کو دے رکھی ہے یہ ساری نعمتیں اسی کے واسطے دے رکھی ہیں ساری نعمتیں بولو اسی کے واسطے دے رکھی یہ خالی جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے یہ نعمتیں جمع کر کے رکھ لے آدمی اس کے واسطے نہیں اسی لیے اصل مقصد پر جو نعمتیں لگ جائے گی کل آخرت میں اللہ کی یہاں اس کا حساب نہیں بلکہ اس کا کیا ہے بولو انعام ہے اصل مقصد کے لیے جو نعمت لگ جائے گی اس پر کیا ہے بولو انعام ہے انعام اللہ کی طرف سے انہوں نے مقصد پر جان لگایا مقصد پر مال لگایا مقصد پر جوانی لگائی مقصد پر صلاحیت لگائی ہے نا مقصد کے لیے اپنی استعداد کھپائی ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو لگایا کھپایا آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے اور جو چیزیں بغیر مقصد کی لگی ہوگی نا دنیا میں سمجھے نا وہ سب کا مجھے آپ کو حساب دینا ہے وہ سب کیا کیا دینا بولو حساب دینا ہے آپ کو کوئی آدمی پانچ سو کی نوٹ دے اور یہاں سے آپ کو بھیجیں چل کے پانچ ہزار روپیہ دے اور آپ کو یہاں سے بمبئی بھیجیں تو آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا پانچ ہزار روپیہ خرچہ دیا آنے کے بعد آپ اس کو پورا حساب دیتے ہیں آپ کیا دیتے ہیں بولو حساب یہ بھاڑا ہوا یہ ہوٹل میں رہنا ہوا یہ لاج میں کھانا ہوا یہ جس کام کے لیے بھیجے تھے اس کے لیے ٹیکسی رکشہ کا بھاڑا ہوا ٹھیک ہے پانچ ہزار میں بلے ٹھیک ہے ساڑھے تین ہزار روپئے پندرہ سو کا ہے نا تو پندرہ سو کا حساب مانگے گا نا آپ نے پندرہ سو کا ہے کہ ساڑھے تین ہزار تو آپ نے صحیح ٹھکانے پر لگائے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس کام پر آپ نے لگائے باقی یہ پندرہ سو کا حساب دو بھائی تو یہاں نہیں ہوگا تو آدمی کسی سے لا کر دے کر کیا کر دے گا حساب پورا کر دے گا لیکن آخرت میں آدمی حساب نہیں دے سکے گا سمجھے نا وہاں ہوگا ہی نہیں کچھ کیا ہوگا خالی ہاتھ جائے گا وہاں وہاں پھر پکڑ شروع ہوگی وہاں کیا شروع ہوگی بولو آدمی کی پکڑ شروع ہوگی ہاں اور جتنا مقصد پر لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام پر انعام دے گا منجا ابل حسن فلح اشر ومساد ایک کا دس یہ اللہ میاں کی مارکیٹ کا کم سے کم ریٹ ہے ایک کا ایک نہیں ایک کا ڈبل نہیں ایک کا کتنا بولو کوئی دیتا ہے دنیا میں ایک کا دس کوئی دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کم سے کم یہ میرے یہاں ہاں اور آدمی اچھی نیت سے اخلاص سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب جان مال لگاتا ہے نا مقصد کے لیے تو پھر تعالی شانو اس کو پتہ نہیں کتنا چند گنا بڑا کر دیتا ہے اللہ اللہ اللہ ہے سارے خزانے اس کے پاس ہے وہ کسی کو دے تو اسے کون پوچھنے والا ٹوکنے والا ہے کہ آپ نے اس کو ایسا کیوں دیا بولو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کسی کی مجال ہے اس کے سامنے بولنے کی بولو کسی کی مجال ہے جیسے دنیا میں سب کو اس نے الگ الگ چیزیں دے رکھی ہیں کوئی شکایت کر سکتا ہے کہ آپ نے مجھے کالا کیوں بنایا اس کے جیسا گورا کیوں نہیں بنایا یعنی آپ نے مجھے ایک دم دبلا پتلا کیوں بنایا آپ نے مجھے موٹا کیوں نہیں بنایا آپ نے اس کو ناٹا کیوں بنایا آپ نے مجھے ذرا لمبا ہینڈسم کیوں نہیں بنایا کوئی بولے گا اللہ میاں سے کسی کی طاقت ہے کسی کی حیثیت طاقت نہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا کہ جب آدمی اصل مقصد پر چیزیں لگا کر آیا ہے تو اللہ انعام دے گا اور اللہ اپنی شان سے دے گا اور کیسا دے گا وقتی طور پر نہیں دے گا ہمیشہ کے لیے دے گا کیسا دے گا ہمیشہ کے لیے دے گا اسی لیے حدیثوں میں ہیں اپنے دیندار نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ جسے کسی کان نے سنی نہیں آنکھ نے دیکھی نہیں اور نہ کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ ان سے کہے گا ہاں، کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے زندہ رہو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یہاں تم ہمیشہ خوشحال رہو اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہاں۔ ان لکم ان تنعموا فیہا فلا تب ابدا اب کبھی پریشانی نہیں ہوگی ہاں۔ تم یہاں ہمیشہ زندہ رہو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم یہاں ہمیشہ عزت کے ساتھ رہو تمہیں کبھی ذلت پیش نہیں آئے گی کیوں اس لیے کہ اصل مقصد پر سب کچھ لگا کر آئے ہو بھائی سمجھتے ہوں ہاں اصل میرا آپ کا مقصد اپنی زندگی کو دیندار بنانا ہے سمجھو بات کو یہ پچاس سال ستر سال کی زندگی کھانے پینے کمانے بچے پیدا کرنے کے واسطے نہیں ہے آدمی کو دنیا کی زندگی کی رنگ رنگلیاں جو ہوتی ہے نا رنگ رنگلیا یہ آدمی کو کیا کر دیتی بولو بھول بھلیا میں پھنسا دیتی ہیں ہم پھنسے ہوئے اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فلا الحیات الدنیا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے یہ مت سمجھنا کہ یہ ہمیشہ رہے گا یہ چھوٹے گا یہ کیا ہو جائے گا یہ چھوٹ جائے گا یغرنکم باللہ بلّہ اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان دھوکے بعد دھوکے میں نہ ڈالے دنیا میں دو چیزیں آدمی کو دھوکہ دیتی ہیں دنیا کی زندگی کی خوشحالی اور اگر خوشحالی نہیں ہے تو اس خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کوشش تھکنا لگنا ایسا لگ جاوے آدمی کہ آدمی اللہ کے دین کو بھول بیٹھے آدمی کیا کر بیٹھے بولو اللہ کے دین کو بھول بیٹھے نہ امال کی پابندی نہ حکام کی پابندی نہ سنتوں کی پابندی نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بے دینی والی زندگی کیوں خوشحالی چاہیے حالانکہ آدمی کی جدوجہد اور کوشش سے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا ہے وہ تو اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوتا ہے نا اللہ اتنا ہی اس کو دیتا ہے کوئی یہ سمجھے میں کوشش کروں محنت کروں تھکوں رات دن ایک کروں ڈبل جاب کروں کیا کروں بولو دن کی جاب رات کی نائٹ ڈیوٹی کروں اور کیا بن جاؤ بولو مالدار اور خوشحال یہ نہیں ہو سکتا ہے مالدار اور خوشحال بن جاؤ یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں محنت کی بنیاد نہیں ہے اللہ نے لکھ کر رکھی ہے روزی میری آپ کی روزی اللہ نے لکھ کر رکھی ہے ہاں اسی لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا بقدر مقدر طلب کرو نہ کرو ہر حال میں ملے گی سمجھے نا دین بھی بقدر مقدر لیکن وہ طلب پر ملے گا طلب نہیں کرے گا تو اللہ نہیں دے گا ان ذک موہا ون تم کوئی آدمی نہ چاہے اور زبردستی اللہ اپنی قیمتی دین اسے دے دے یہ اللہ کا دستور نہیں ہے اللہ کا دستور یہ ہے کہ طلب والوں کو دیتا ہے اور دنیا کے بارے میں سب کو دیتا رہتا ہے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دیتا ہے بلکہ نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے زیادہ دیتا ہے یہ اللہ کا دستور ہے سب کو دیتا ہے کسی کو محروم نہیں کرتا کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے سب کو پالنے کا وعدہ کیا ہے سب کو کھلانے کا پلانے کا دینے کا وعدہ کیا ہے جب تک رہے گا اللہ اس کے سب چیزوں کا انتظام کرے گا لیکن دین کے بارے میں ایسا نہیں دین کے بارے میں بندہ طلب دکھائے گا تو اللہ دے گا اور دین کے بارے میں بندہ طلب نہیں دکھائے گا اور طلب کا مطلب کیا ہے بولو دل میں نیت کر کے گھر بیٹھا رہے وہ دل کے نیت کر کے ہاتھ پین نہ مارے وہ ارے طلب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو دیندار بنانے کے لیے جد و جہد کوشش میں لگے اللہ کے احکام جو ہے دین کے راستے سے اس کو سیکھے اس کو کیا کرے بولو سیکھے اور عملی طور پر اس کو زندگی میں لانے کی محنت میں لگے عملی طور پر اس کو زندگی میں لانے کی محنت میں لگے میں آپ دکان کے پیچھے کھیت کے پیچھے ہے نا اپنی جاب نوکری کے پیچھے اپنی لاری رکشا ٹیمپی فیری کے پیچھے محنت کرتے رہے اور دل میں یہ تمنا ہو کہ دیندار بن جاؤں اور محنت دین کے لیے نہ ہو دل کی محنت ون سائڈ ہو کیا بولو ون سائڈ ون سائڈ محنت اور زندگی میں مشغولیت بھی اسی کی ہے اور زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے بس ایک سوچ ہے پیسہ کماؤ دنیا کماؤ یہ لے لو وہ لے لو یہ خرید لو وہ خرید لو ہے نا یہی ٹارگیٹ بنا کر آدمی رات دن ایک کر کے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے وہ کسی مثال دینے والے نے بہت اچھی مثال دی کہ ایک آدمی گاڑی لے کر جا رہا تھا ایسے راستے پر کہ اس میں یو ٹرن نہیں تھا اس میں یو ٹرن نہیں تھا وہ جا رہا تھا اکیلا تھا راستے میں کسی نے ہاتھ کیا لفٹ مانگی بولے کون ہیں آپ کہ میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے ہوں اچھا آ جاؤ گاڑی میں بٹھا دیا سمجھے نا پھر آگے چل آگے چلا کسی نے لکھ مانگی کھڑا رہا کون ہے کہ میں آپ کا کھیت ہوں میں آپ کی دکان ہوں میں آپ کی ملازمت ہوں اچھا آ جاؤ بیٹھ جاؤ پھر چلا آگے آگے چلا یو ٹرن تو تھا نہیں چلا آگے چلا سمجھتے کیا بولے تم کون ہو کہ میں دین ہوں مجھے جگہ چاہیے تمہاری گاڑی میں مجھے کیا چاہیے اس نے دیکھا کہا کہ بھائی میری گاڑی میں تو ایک دم پیک ہے دیکھتے نہیں آپ میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میرے کاروبار ہیں میری زمینداری ہے ملازمت ہے گاڑی ایک دم کیا ہے بولو ایک سیٹ خالی نہیں ہے آپ کو کیسے بٹھاؤں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہ کہہ کہ اس نے گاڑی آگے چلا آگے کا ایک جنہ اور لفٹ مانگے رکو روکی گاڑی بولے کون ہے کہ موت کا فرشتہ ہوں کون ہوں بولے کیا چاہیے بولے دین چاہیے کیا چاہیے دین چاہیے کہتے یہ ملازمت لے لو دکان لے لو کاروبار لے لو ہے نا زمینداری لے لو بولے یار نہیں دین چاہیے ارے بیوی بچے لے لو نہیں دین چاہیے قدیم پیچھے چھوڑ کر آؤ وقت میں چل لے کر آؤ نو یو ٹرن اس راستے پر یو ٹرن نہیں ہے دین چاہیے بات سمجھتے ہو میری تم لوگ ہم نے اپنی زندگی کو ہر کام کے لیے وقت دے رکھا ہے وقت نہیں ہے تو اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے اب دیکھو میں ایک مثال دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی مسجدوں کے اندر جمعہ کے دن نمازیوں سے نماز ہماری مسجد میں بھر جاتی نا نمازیوں سے مسجدیں کیا ہو جاتی بولو بھر جاتی ہیں آدمی جمعہ کے لیے صبح سے ذرا اچھے کپڑے پہن کر نہ دھو کر تیار ہو کر اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے جمعہ کے لیے اور جمعہ میں آپ دیکھو مسجد پیک مسجد کے مؤدین صاحب خالدین صاحب ہوتے ہیں نا وہ مسجد کے اندر کا مسجد کے سہن کا دو مالا ہے تو دوسرے مالے پر دھابے پر سب جگہ چٹائیاں صفے بچھا دیتے بچھاتے نہیں بچھاتے ارے دیکھتے کہ نہیں دیکھتے تم لوگ قصبوں میں شہروں میں اور جمعہ میں آپ دیکھو سب پیک ہو جاتا ہے نیچے شہن میں دوسرے مالے پر چھت پر اور جیسے جمعہ ختم ہوتی اس کے ساتھ مودین صاحب کیا کرتے ہیں سب لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں ڈھابے کی سٹائیاں دوسرے منزلے کی صفیں اور پہلے منزلے میں نیچے فلور پر کے اوپر جتنی سہن میں ہوتی ہیں ریگولر جو صفیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں باقی سب کو لپیٹ کر کمرے میں رکھ دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ مسجد کے خادم کو یہاں تک نہیں یہاں تک یقین یہ جتنے جمعہ میں آئے ہیں اتنے اثر میں نہیں آئیں گے بولے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ارے آپ سب جگہ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو حالانکہ نماز اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے حدیثوں میں ہے عماد الدین نماز دین کا سکون ہے من اقام اقام الدین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو کیا کر دیا بولو ڈا دیا ہمارا پورا دین ہے دین ہمارا دین اس کی مضبوط کوئی فاؤنڈیشن وہ نماز ہے نماز کے راستے سے آدمی میں اللہ کے دین پر چلنے کی میرے بھائیوں رغبت شوق پیدا ہوتا ہے آدمی کے دل میں کیا پیدا ہوتا بولو رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے صلاحیت پیدا ہوتی ہے نماز کے راستے سے جب مسلمان کا تعلق نماز کے راستے سے مسجد کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کی زندگی نیکی کی طرف آنے کے چانسز زیادہ ہے نیکی اور بھلائی کی طرف آنے کے چانسز کتنے رہتے بولو ہاں، اس کی امید زیادہ کہ یہ دن پر آ جائے گا ہاں۔ اور آدمی کا تعلق نماز کے ساتھ جمعہ تک ہے یا پانچ وقت کا نہیں ہے دو وقت کا پڑھ لیا تین وقت پڑھ لیا پانچ وقت اس کا تعلق نہیں ہے اس کا اس کا کنیکشن مسجد کے ساتھ اللہ کے ساتھ کمزور ہے تو اس کا دین بھی کیا ہو جاتا ہے بولو کمزور ہو جاتا ہے اس کا دین بھی کیا ہو جاتا ہے کمزور ہاں۔ اب آپ میں سوچیں کہ ہمارا اپنی زندگیوں میں نماز جو اللہ کا بڑا حکم ہے اس حکم کے بارے میں ہمارے یہاں زندگی کے اندر میری خود کی زندگی میں اس کا کتنا اہتمام ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کے پیچھے رکھنے کا ہر ایک آدمی اپنے گرے میں جھانکے کے ہاں سوچے اچھا چلو ٹھیک ہے اپنے بارے میں دیکھا اپنے گھروں میں دیکھو اپنے گھروں میں دیکھو اپنے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہے نا ہماری بیوی ہمارے بچے ہمارے بھائی بہن ہے نا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کیا ہے کتنی پابندی ہے آپ سوچ اللہ کا بڑا حکم ہے کتنا بڑا حکم کہ اللہ نے آسمانوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر دیا روزہ نیچے دیا زکات نیچے دی حج ہے نا جس کی میں آپ سب دعائیں مانگتے کہ اللہ حجی بنا دے مانگتے بھی دعائیں ہے نا وہ حج کا حکم اللہ نے اپنے اپنے فرشتے جیون نوین کو نیچے بھیج کر دیا لیکن نماز نماز دینے کے لیے اوپر اپنے پاس بلایا اپنا مہمان بنایا دو سب جنت کی سیر کروائی وہاں کے عجیب و غریب مناظر دکھائے اور جب واپس ہوئے تو بڑے مزبان نے اپنے قیمتی مہمان کو قیمتی ہدیہ نواز دیا مہمان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے ارے مزبان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے پھر مہمان کا رتبہ درجہ سامنے رکھ کر دیتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں گھر میں بہنوں آتے ہیں داماد آتے ہیں ہمیں بیٹی داماد جب واپس ہوتے ہیں تو داماد کاپیاں خود دیتے ہیں لوگ ارے دیتے ہیں کتنا دیتے پانچ روپیہ بولو آپ بھی تو کہیں کے داماد ہیں یا آپ کے داماد آپ کتنا دیتے کوئی بھتیجا بھانجا آ جاؤ تو ٹھیک ہے بیس پچاس سو دے دو لیکن داماد کو بولو بیس پچاس دیں گے کور میں اچھی رقم آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ بھی دے دیتا ہے کہ تاکہ بھائی میرا داماد ہے میری بیٹی اس سے وابستہ ہے ابھی سمجھتا ہے اس چیز کو کہ جیسا مہمان ہوتا ہے میزبان اس کو واپسی کے موقع پر ایسا ہی ہدیہ دیتا ہے آپ سوچو اللہ جیسا میزبان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہمان ہیں ایسے نبی دنیا میں کبھی نہیں آئے اندر کبھی آئیں گے آخری نبی سارے نبیوں کے سردار ہے نا سارے نبیوں کے سردار روزے محشر کے سفارشی جن کی سفارش پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی قسم کھا کر کسی بات کو بیان فرمایا آپ ناراض نہ ہو جامے تو اللہ تعالیٰ نے نرم لہجے سے آپ سے بات فرمائی سختی سے بات نہیں فرمائی اتنا آپ کا خیال رکھا ایسا معزز مکرم مہمان جب واپس آیا تو جنت کا سونا نہیں دیا دیا جنت کا سونا ورنہ آپ کوئی آبا و اجداد کی طرف سے مالدار آدمی نہیں تھے آپ کے والد محترم ہے نا آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے آپ کوئی آبائی مالدار آدمی نہیں تھے ہے نا ہاں آپ کیسے آدمی تھے بولو اپنا گزارا کا ہوتا اتنا بس آپ کی چاہت بھی نہیں تھی تو اللہ نے نہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سونا دیا نہ جنت کی چاندی دی نہ جنت کے ہیرے دیے نہ جنت کا موتی دیا نہ جنت کا کھانا پینا دیا بات سمجھے نہ جنت کا لباس سواریاں کپڑے دیے کیا چیز عطا فرمائی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا فرمائی بھائی دیکھو جنت کی سے واپسی پر نماز عطا فرمائی آپ اس سے اندازہ کرو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے اتنے بڑے حکم کے بارے میں میری خود کی کتنی پابندی ہے ہمیں جو حکم ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں نماز کیسے پڑھے بولو ارے بولو کیسے پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے ہے نا ہاں آدمی ہمت کرے تقبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں پہلی سب میں پڑھیں بڑے فضائل ہے اس کے بڑے فضائل ہیں پہلی صف میں پڑھنے کے تقویل اللہ کے ساتھ پڑھنے سے ہمیں تو حکم یہ ہے اب ہمیں آپ سوچیں کہ میری زندگی میں روزانہ پاکی کی پانچ وقت کی نماز میں سے کتنی نماز میری ہوتی ہے میں آپ سب سوچیں اچھا چلو میری ہو جاتی ہیں میرے گھر میں میرے ماں باپ کی کیا کنڈیشن ہے نماز کے بارے میں میری بیوی کی کیا حالت ہے میرے بھائی بہن کی کیا حالت ہے ہے میرے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی کیا حالت ہے آپ سوچو چلو میرا گھرانہ نمازی ہے نا میرے محلے میں کیا حال ہے سارے مسلمان لوگ ہیں نماز کا حکم سارے مسلمانوں کے لیے سب اذان کی آواز سنتے ہیں اسپیکر سے سب کے گھروں میں آواز آتی ہے سب کے کانوں میں آواز آتی ہے دن کوئی مخصوص آدمی کو لیے آواز نہیں دیتا ہے سب کو آواز دیتا ہے سب کو بلاتا ہے اب آپ دیکھیں پورا محلے میں کتنے پرسنٹ لوگ میرے یہاں میری مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں سو گھر ہیں کتنے گھر ہیں بولو سو گھر ہیں ایک گھر میں اگر میں اللہ کے دو بالغ مرد ہیں دو سو بالغ مرد ہیں اور میری مسجد کے اندر میں فجر کے اندر چالیس آدمی آتے ہیں ایک سو ساٹھ آدمی ایک سو ساٹھ آدمی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو ان کو مسجد میں لانے کی فکر کون کرے گا اس کا ذمہ دار کون نماز اللہ کا بہت بڑا حکم ہے اور اس کا چھوڑ دینا علماء نے لکھا ہے اکبر القبائل بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گنا یعنی میرے پڑوس میں مسلمان بھائی رہتا ہے یعنی میرا اس سے اچھا نپتا ہے میرے گھر کی عورتیں ان کے گھر کی عورتیں اچھی دوستی ہیں اچھے پڑوسی ہیں ان کے گھر میں اچھا پکتا ہے میرے گھر میں آتا ہے میرے گھر میں کوئی اچھا پکوان پکتا ہے میں ان کے بچوں کے لیے بھیجتا ہوں بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پڑوسی میں لین دین میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں میرے بچے میرے ساتھ آتے ہیں لیکن میرے پڑوسی کے گھر میں فجر کے اندر ایک آدمی نماز کے لیے نہیں آتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا ذمہ دار کون میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں اچھا وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مجھے کوئی کلک افسوس بھی نہیں ہے اس کا مجھے کوئی کلک افسوس بھی نہیں کہ میرا پڑوسی نمازی نہیں ہے میرے اندر ذرا بھی اس کی بے چینی اور غم نہیں ہے ہونا تو چاہ کیا ہونا چاہیے بولو ہاں, ہاں. اگر وہ بیمار ہو جاؤں میں تو میں اس کے لیے دوڑ بھاگ کروں اس کے بچے کو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جامے بولو میں اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے دواخانے کے دھکے پھیرے کھاؤں کیوں پڑوسی ہونے کے ناطے سے میرا فریدا ہے ہونا یہی چاہیے تو میرے بھائیوں اس کے دنیاوی نقصان کے بارے میں میں دوڑ بھاگ کر سکتا ہوں فکر کرتا ہوں اور یہ آدمی نماز چھوڑ کر میرے پڑوس کے اندر رہتا ہے اور یہ اپنی آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں محنت کروں اچھا آپ کے پڑوس میں کوئی شرابی رہنے آ جاؤ میں تو آپ پسند کریں گے بولو کوئی شرابی جواری بدماش چور گنڈا آپ پسند کریں گے آپ کا پڑوسی ایسا آدمی ہو اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ میرا پڑوسی اتنا بد کردار بد اخلاق بدماش قسم کا آدمی ہے آپ اپنی ملازمت پر ہوں گے تو آپ کا دل نہیں لگے گا آپ دکان پر ہوں گے تو بھی بولو دل نہیں لگے گا آپ کہیں باہر جائیں گے تو بے چین رہیں گے کہ کہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جاوے یا بےکار آدمی پڑوس میں ہے آدمی ہے بات بات میں لڑتا جھگڑتا ہے رات کو دارو پی کے آ کے دوال کرتا ہے گھر میں بولو تو آدمی کا اندر سے اندر کیا رہتی بولو ایک عجیب قسم کی بے چینی دارو پینا گنا ہے بے شک اس سے بڑا گنا ہے نماز کا چھوڑ دینا چوری کرنا گنا کبیرہ اس سے بڑا گنا ہے نماز کا چھوڑ دینا جوا سٹا گنا کبیرہ ہے اس سے بڑا گنا ہے بولو بولو نماز کا چھوڑ دینا میں اس کو تو گنا سمجھتا ہوں لیکن میری ایمانی فراست کمزور ہے میرا پڑوسی بولو نماز کے اندر مسجد کے اندر نہیں آتا میں اس کو گنا نہیں سمجھتا ہوں اور میرے اس سے خوشگوار تعلقات ہیں دعا سلام کا رشتہ رہتا ہے ایک دوسرے گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا خیر خبر کھانے پینے کی چیزوں کا لین دین کا رابطہ ہے میرا اور اس کے گھر میں میں کبھی اس لائن سے سوچتا ہی نہیں ہوں بولو یہ کتنا بڑا قصور ہے ہمارا میں نے ایک مثال دے کر آپ کو ایک مثال دے کر سمجھایا ہاں، کہ دین کے اندر نماز کی کتنی بڑی ہے پورا دین ہے عبادت کا دین معاشرت کا دین معاملات کا دین اخلاق کا دین ہے نا حقوق کا دین پورا دین ہم کو دیا گیا ہے اور یہ پورا دین زندگیوں میں لانا اصل مقصد ہے اس لیے آدمی کا دین قبر میں دیکھا جائے گا محشر میں آدمی کا دین دیکھا جائے گا اور دین کے اعتبار سے آدمی کی دوزک اور جنت کا فیصلہ ہوگا پیسے کے اعتبار سے نہیں معاف کرنا یہ مت سمجھو کہ کروڑ پتی ہے جنت دے دے گا اور فٹ پاتھ پر رہتا ہے تو کیا کر دے گا دوزخ میں پہ ڈال دے گا رنگ روخ دیکھ کر حسب نصب دیکھ کر ہے نا اونچی ملازمت نیچے کی ملازمت جات پات رنگ روپ نسل مال یہ کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں آدمی کا دین دیکھا جائے گا غریب آدمی دیندار ہے جنت میں بھیج دو مالدار آدمی دیندار ہے جنت میں بھیج دو ملازم ہے دیندار ہے جنت میں بھیج دو بھائی کسان ہے دیندار ہے جنت میں بھیج دو دین دین دنیا میں اور اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہوگا پیغمبر کی بیوی ہوگی پیغمبر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ایک رائے کے دانے کے برابر قدر و قیمت نہیں ہوگی اس کی بے دینی کا کوئی اللہ کیا کیا ہوگا بولو وزن نہیں ہوگا اس کی کوئی قیمت نہیں کوئی عزت نہیں کوئی ویلیو نہیں کوئی آبرو نہیں سر عام خدا پاک اس کو جلیل کر کے فرشتوں کے ہاتھ گھسیٹوا کر خدا اسے جہنم میں پھینک دے گا کیوں اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کو بھول کر آیا ہاں۔ کیا کر کے آیا بولو مقصد کو بھول کر آیا ہاں اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں نا یہ دین پر چلنے کے واسطے ہیں آدمی دین پر چلے گا اللہ اس کی دنیا آسان کر دے گا ہم پر ہماری دنیا کیوں مشکل ہے جانتے ہو کیوں مشکل ہے مشکل اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سنبھالا نہیں ہے مسلمان اس لیے پریشان ہیں ہاں۔ ایمان والوں کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے اس نے دین کو سنبھالا نہیں دیا ہے اس کے پاس سب چیزوں کا ٹائم ہے وقت نہیں ہے تو زندگی میں بولو دین لانے کا ٹائم نہیں ہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی جد و جہاد کوشش نہیں ہے یہ ہر لائن کی محنت کو جانتا ہے اب اس سے کاروبار پوچھو ماسٹر ہی اس کو حاصل ہے مٹی میں سے کیا کر دے بولو پیسہ پیدا کر دے ایسا ماسٹر ہے بنگال میں سے روپے پیدا کرتا ہے ماسٹری جی، اس کو ہر چیز کی ماسٹری جی ہے ماسٹری جی اس کے پاس نہیں ہے تو کس کی بولو دین کی نہیں ہے یہ دین کے بارے میں اناڑی ہے دین کے بارے میں کیسا ہے نہ واقف ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم میری طرح متوجہ ہے نماز کی حیثیت میری زندگی میں کیا ہونی چاہیے سامنے رمضان آئے گا روزے روزوں کی حیثیت زندگی میں کیا ہونا چاہیے اللہ نے مجھے مال پیسہ دیا ہے تو مجھے حساب سے کتنی زکات نکالنی چاہیے علماء سے اس کا مسئلہ پوچھنا چاہیے میرے گھر میں میری بیوی ہے میرے بچے ہیں بچیاں ہیں بہویں ہیں بیٹیاں ہیں ان سب کو دیندار بنانا ان سب کو کیا بنانا بولو دیندار بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کے اندر میں اس سوچ کے اندر کتنا ٹائم دیتا ہوں اور ان کے پیچھے محنت کے لیے گھر میں کتنا وقت فارغ کرتا ہوں میں سمجھتے ہوں میں آپ سوچیں جو بیوی میری جیون ساتھی ہیں ہے نا شادی کے بعد بیس برس سے پچیس برس سے تیس سال سے میرے پاس دو بچوں کی چار بچوں کی چھ بچوں کی ماں بن گئی آپ نے میں نے کبھی اپنے بیوی کے دین کے بارے میں فکر کیا آپ سوچو جوان بیٹھے ہیں کبھی ہم نے اس کے دین کے بارے میں کہ بیٹا فجر نہیں پڑتا ہے میں فجر پڑھنے گھر سے چلا جاتا ہوں لیکن میرے جوان تین بچے گھر میں سو رہے ہوتے ہیں اور میں کیا سمجھتا ہوں بھائی میرے بچے بےچارے دن بھر کام دندا محنت مزدوری بھاگنا دوڑنا کسی کے اندر سک جاتے ہیں کیا بےچاروں کو سونے دو یار آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے اٹھیں گے سونے دن بھر کا ان کو آرام ملتا ہے اس سوچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بچوں پر مہربان ہیں بولو باپ کی یہ سوچ اپنی اولاد کے لیے مہربانی کی سوچ ہے رحم دلی کی سوچ ہے بہت بڑا نادان ہے یہ باپ یہ بہت بڑی نادانی ہے میں اپنے بچوں بچیوں کے بارے میں میں اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کے بارے میں یہ سوچوں انہیں سونے دوں انہیں نہ اٹھاؤں ان کی نیند خراب نہ کروں انہیں ڈسٹرب نہ کروں میں تاکہ ان کی تھکان پوری ہو جاویں رات کی نیند پوری ہو جاویں بھلے ان کی فجر چلی جاویں اور میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں بولو مہربان باپ ہوں تو میں سب سے زیادہ نادر نادان جاہل اور ناواقف آدمی ہوں مجھ سے بڑا نادان اور مجھ سے بڑا ظالم اپنی اولاد کے لیے کوئی نہیں ہے ہاں، مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں اپنی اولاد کے لیے بڑا ظلم اپنی اولاد کے ساتھ آپ رحم نہیں کر رہے ہیں معاف کیجیے گا آپ کی میری سوچ غلط ہے یہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وہ امر اہل کبھی صلاح سے وہ سبھی رہنے اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور آپ خود اس پر قائم رہیے اللہ نے کس کو کہا پیغمبروں کی سیرت یہ تھی وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے وکاریہ امر البی صلاح تھی وہ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا انہیں ترغیب دے کے تیار کرنا گھروں میں نماز کا ایک عمومی ماحول جیسے کھانے کا ایک عمومی ماحول ہوتا ہے بولو کوئی دن گھر میں کھایا پکایا بگڑ جاتا ہے ارے بتاؤ میرے بھائیوں او بھائیو تم گھر میں رہتے ہو جنگل میں رہتے ہو بولو یہ سادھو با بلنگ پہاڑ کے پکی پرت ہیں اپنے گھر میں دیکھتے ہیں نا روز چولہے پر کھانا چڑھتا ہے نا کوئی دن کھائے بغیر جاتا ہے دھوئے بغیر نہائے دھوئے بغیر جاتا ہے جھاڑو پوتے بغیر جاتا ہے صاف صفائی کیے بغیر جاتا ہے ہر دن کے روزندہ کام نہیں ہے ہمارے گھر میں تو کیا نہیں بولو اب اس کی فکر کیوں نہیں ہے جانتے ہو فکر اس لیے نہیں ہے کہ میرے دل کے اندر ایمان کی وہ طاقت جو ہونی چاہیے جو ایمان کی طاقت ہے نا مجھے اپنے دین پر جمع میں اور میرے دل کے اندر وہ ایمانی حمیت ایمانی غیرت پیدا کرے اپنے گھر والوں کے حق میں ایمانی فکر پیدا کرے اپنے گھر والوں کے حق میں یہ نماز پڑھ کر نماز چھوڑ کر یہ لوگ کوئی اپنا فائدہ نہیں کر رہے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں ایمان کی حمیت ایمان کی غیرت ایمانی فکر اندر سے یہ جاگے اجاگر کرے آدمی کو ہاں، ایمان جب آدمی کا اندر سے بنتا ہوتا ہے نا یہ ایمان بنا ہوا تو آدمی اپنے بارے میں فکر مند رہتا ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا رہتا ہے بولو ذرا بھی اس غفلت کو چلا نہیں لیتا ہے گھر کا چھوٹا بچہ اگر سوئچ بورڈ بنا ہوا ہے گھر کے اندر پلگ کی کوئی چیز کے اندر لوہے کی چھوٹی سی تار ڈالے تو چلا دے گا بتاؤ کرنٹ لگے گا جھٹکا لگے گا بچہ ہے آپ فوراً دوڑیں گے بھاگیں گے یعنی کوئی الیکٹرک کی چیز سے یا کوئی دھاردار چیز سے کھیلے گا تو آپ کیا کریں گے بولو چاقو چھری اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے نادان ہے یعنی تو آپ کیا کریں گے فوراً وہ نہیں دے گا تو آپ کچھ چیز دیکھ لے لا کر راضی کر کے اس کے ہاتھ سے محبت سے لے لیں گے آپ کو مجھ کو بچے کا ظاہری نقصان سمجھ میں آتا ہے دنیا بھی ہے نا جسمانی نقصان سمجھ اپنا بیٹا نماز نہیں پڑتا ہے بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے بہو کی زندگی میں نماز نہیں ہے بیٹیوں کی زندگی میں نماز نہیں ہے بھائی کی زندگی میں نماز نہیں ہے ماں باپ کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے تو میرے بھائیوں میری حمیت میری ایمانی غیرت کہاں گئی میرے اندر وہ ایمانی غیرت نہیں ہے ہاں اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اپنے کلمے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے میں نے جان مال لگا کر اپنے آپ کو تھکایا نہیں ہے اگر میرے میں ایمانی حمیت ایمانی غیرت ہوتی تو جیسے اپنے بچوں کے دنیاوی نقصان کے بارے میں ان کے جسمانی نقصان کے بارے میں مجھے فکر ٹینشن ہوتا ہے نا ایسے میں اپنے بچوں کا دینی نقصان بھی ذرا بھی گوارا نہ کرتا میں ان کو ذرا بھی نہ گوارا نہ کرتا ہاں میں کہتا بیٹھ کے بیٹا سب بات برابر اللہ تجھے اچھی روزی دیتا ہے تو روز دو پانچ ہزار کر کما کر آتا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تیری روزی برکت دے نہیں بیٹا نماز چھوڑ کر روزی کمانا یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے نماز چھوڑ کر روزی کمانا دکان چلانا جاب کرنا ملازمت کرنا زمینداری کرنا کوئی بھی رکشہ چلانا لاری چلانا فیری پر جانا اور نماز جھوٹ رہی ہے میں بیٹھ کر کیا کرتا بولو میں ایک مسلمان باپ یا ایک مسلمان بڑا بھائی ہوں تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو باپ ہوں تو اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھ کر ان کو میں سمجھاتا کیوں میری ایمانی غیرت مجھ کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا اس کو برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو بولو بے نمازی کا ماحول ہو میرے لیے جب اندر کا ایمان بنا ہوگا تو یہ چیز خوشی کی بات ہوگی میرے گھر کے سارے فرد کیا ہو بولو نمازی ہو مرد ہو یا عورت میرے محلے میں کیا ہو بولو نماز کا ماحول ہو میرے محلے میں کیا ہو سو فیصد نماز کا ماحول ہو میرے گھر میں تلاوت کا ذکر کا ماحول ہو میرے گھر میں تصویر اور دعاؤں کا ماحول ہو میرے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول ہو جب آدمی کا اندر کا ایمان میرے بھائیوں بنتا ہے تو وہ گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی کے اندر سنتوں کو پسند کرتا ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی میرے بھائیوں غیر سنت غیر شرعی لباس نہیں پہنائے گا چھوٹی بچیوں کو بھی بے حجابی کا لباس نہیں پہنائے گا کیونکہ حیا ایمان کا شعبہ ہے وہ اپنے بچے بچیوں کو بچپن سے کیسا بنائے گا با حیا با شرم باپ ہونے کے راستے سے بڑا بھائی ہونے کے ناستے سے اور گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے سے میری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کل رائن وہ کل مسعول مسولرتی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری بنتی ہے میرے بچوں میں اگر دین پر چلنے کی عظمت نہیں ہے تو میں ان کے دلوں میں اللہ کے دین کی عظمت بنے اس کے لیے کیا کروں بولو انہیں اللہ کے راستے میں بھیجوں جماعتوں میں بھیجوں چار چار مہینے کے لیے اپنے بھائیوں کو بھیجوں میری بھی ترتیب بناؤں اور پورے سال میں میرے گھر کا کوئی بالغ مرد ایسا نہ رہے کہ جس کا چار مہینہ یا کم از کم اس کا چلہ نہ لگے گھر میں تین ہے چار ہے پانچ ہے بالغ باپ بیٹے ہیں بھائی بھائی ہیں کا سب کی ترتیب بنے سب وقت لگاؤ کیوں تاکہ سب کے اندر میرے دوستوں بھائیوں ایمان اندر سے حرارت پکڑے ایمانی تپیش دل میں آوے یقین بنے اللہ کی ذات و صفات کا جو یقین دلوں کے اندر مطلوب ہے ہاں جو ایمان مجھ سے آپ سے اللہ چاہتا ہے یا ایو اللہ آمنو آمن جو ایمان اللہ مجھ سے آپ سے چاہتا ہے وہ قربانی کے راستے سے دلوں کے اندر تیار ہوتا ہے وہ قربانی کے راستے سے گھر والوں کے دلوں کے اندر میرے بھائیوں پکتا ہے تیار ہوتا ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایمان کلمہ ہاں، کہ آدمی فکر کرے اپنے بارے میں یہ نہیں ہے کہ زندگی جس جگہ پر چل رہی ہے چلتے رہو دنیا جیسے چلتی ہم بھی چلتے رہے ایسا گنگا گئے تو گنگا داس بن گئے جمنا گئے تو جمنا داس بن گئے جدھر کی ہوا ادھر کا رخ ایسے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے مومن کا رخ تو ایمان کی طرف ہوتا ہے انی وجہ تو وجیح لدی مومن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے یہ اس کی زندگی کی پہلی چوائس ہوتی ہے ہاں اور خدا پاک جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے بچانے کا یہ آدمی کیا کرتا ہے بولو پورا اہتمام اپنے آپ کو بھی کرواتا ہے گھر والوں کو کرواتا ہے اور اپنے ماحول میں سے یہ برائیاں دور ہو جاویں اس کے لیے کیا کرتا ہے بولو محنت جد و جہد کوشش کرتا ہے تل ملاتا ہے اندر سے تل ملاتا ہے ایمان کو بنانا تاکہ آدمی میرے بھائیوں اللہ کے دین پر چلے گھر والے نکلے اللہ کے راستے میں ہمارے بیٹے نکلے بھائی نکلے والد نکلے تاکہ ایمان اپنی جگہ پر قرار پکڑے ایمان کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں مضبوط ہو اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے پورے دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرے جماعتوں میں کیوں بھیجتے ہیں اہتمام کے لیے بھیجتے ہیں کہ نکلو کیوں نکلو تاکہ زندگی کے اندر میرے بھائیوں کیا کرنا ہے بولو دین پر چلنا سیکھنا ہے ایک آدمی چار مہینہ جائے گا چار مہینے کے لیے نماز پڑے گا ایک سو بیس دن چھ سو نمازیں جماعت کے ساتھ تقویر اولا کے ساتھ تو یہ چھ سو نمازیں اس لیے کہ زندگی میں نماز کی ہیبٹ آ جاؤں کہیں بھی رہے بولو پہلے کس کا خیال ہو وہ آپ نے کسی دھندے کے لیے انجانے گاؤں میں جائے گا تو کسی سے پوچھے گا بھائی یہاں مسجد ہے کوئی عبادت خانہ ہے کوئی درگاہ وغیرہ پوچھے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہے دندے کی فکر بعد میں پہلی فکر کون سی بولو تو وہ کہیں گے ہاں بھائی نماز مسجد ہے یہاں پر وہ ٹھیک ہے چلو اپنا زور تک کاروبار کرو اور اذان کی آواز سنے گا تو کیا کرے گا وہ لوگ گاڑی موڑ دے گا سیدھا کدھر مسجد کی طرف چلو بھائی نماز پڑھ لو اور بات سمجھتے میری تم لوگ ہاں، ایمان اللہ کے راستے میں نکل کر اس نے نماز کا اہتمام کیا ہے اب یہ نماز اس کی زندگی میں داخل ہو گئی اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کا اہتمام کیا ہے تلاوت کا اہتمام کیا ہے اب کوئی دن اللہ کے ذکر کے بغیر خالی نہیں کوئی دن قرآن پڑھے بغیر خالی نہیں ہے نا اللہ کے راستے میں چار مہینے تک دعائیں مانگی ہے تو کیا کرے گا اپنا روزانہ کا ایک معمول طے کرے گا دعا مانگنے کا یہ جماعت میں بھیجتے ہیں چار مہینے کیوں بیچتے ہیں بھائی یہ اچھی چیزیں زندگیوں میں آ جاؤں یہ اچھائیت زندگی کے اندر آ جائے گی نا تو برائیاں خود بخود زندگی سے کیا ہو جائے گی بولو ختم ہو جائے گی جال حق و جالحاق الباطل ہاں جب زندگی میں کرنے کے کام آ جائیں گے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی اچھی خاصی مضبوط ایک مشق ہو جائے گی پابندی ہو جائے گی تو گھر آنے کے بعد انشاءاللہ پھر توفیق بھی کسی ہوگی بولو ان کاموں کی ہوگی آپ کی فرصت میں بیٹھے گا نا گپے نہیں مارے گا دوستوں کی محفل نہیں جمائے گا ادھر ادھر کے لگ بیکار کاموں میں نہیں لگے گا سوچے گا آج کی تصویر باقی ہے بیٹھ کے پڑھ لوں آج اشراف نہیں پڑی پڑھ لوں چاش باقی ہے پڑھ لوں دعا مانگنے کا وقت ہے چلو دعا مانگ لوں سمجھتے کیوں ایمان کی تفیش ایمان کی حرارت ایمان کی طاقت اس کی فرصت کو صحیح جگہ پر استعمال کرواتی ہے ورنہ کہنے والوں نے صحیح بات کہی ہے فرصت آدمی کے لیے گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے پتا نہیں آدمی کیسے بے ڈھنگے کام کرتا رہتا ہے کیا کر دو بولے ٹائم پاس کر رہا ہوں بھائی مسلمان کو ٹائم پاس کرنا پڑے ایمان والے کو اس کے لیے بے ڈھنگے کام ارے اس کے لیے قرآن ہے اس کے لیے تصویر ہے اس کے لیے تلاوت ہے اس کے لیے دعا ہے اس کے لیے درود ہے اس کے لیے استغفار ہے لیکن چار مہینے جا کر آدمی اپنے وقت کو صحیح لگا کر جب گھر پر آتا ہے نا اب پوری اندر کی سوچ بدلتی ہے کیونکہ ہر آدمی اپنی سوچ کا غلام ہے ہر آدمی اپنی سوچ کا کیا بولو اس کا قبلہ اس کے اندر کی سوچ ہے ہاں، میں اپنی سوچ کے تحت آپ مجھے چاہے کچھ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے آپ میرے بڑے ہیں میں آپ کی بات ایک کان سے سن لوں گا لیکن اخیر میں کروں گا کیا بولو میرا اندر کا جو دل کہتا ہے نا وہی کروں گا میرا من جو کہتا ہے نا لاسٹ میں وہ وہی کروں گا میں ہاں کیونکہ میرا دل یہ میرا قبلہ ہے ہاں یہ میری سوچ میں میں اپنی سوچ کے تابع ہوں یہ جماعتوں میں نکل کر بھیج کر میرے بھائیوں یہ سوچ بدلنا ہے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اندر کیا ہوتا ہے بولو یہی سوچ ہے کیونکہ ماحول اثر کیے بغیر نہیں رہتا آدمی کو جیسے موسم اثر کیوں کیے بغیر نہیں آپ بیٹھے سردی میں دیکھو میں نے گرم کپڑا پہنا آج گھنٹے گھنٹے کے بعد آپ سب پہنیں گے لوگ گھروں کی کھڑکیاں بند کر دیں گے پنکھے بند کر دیں گے یعنی روشن دان بند کر دیں گے کیوں سردی کا موسم ہے موسم کسی کو بخشتا نہیں ہے موسم کسی کو بخشتا ہے بولو ہے سیٹ صاحب کے گھر میں بھی ہائی صاحب کے گھر میں بھی مولانا صاحب کے گھر میں بھی غریب صاحب کے گھر میں بھی اور بولو کوئی سرکاری آفیسر بابو ہے اس کے گھر میں بھی کھڑکی کھلی رکھے گا تو سردی آئے گی کہ نہیں جائے گی یہ کلیکٹر کا گھر ہے نہیں جانے کا ایسا اس کے گھر میں بھی جائے گی موسم ماحول بھی اسی طرح سب پر اثر کرتا ہے سمجھتے ہو ماحول ہاں جب آدمی محنت کر کے ماحول بناتا ہے نا تو ماحول کی وجہ سے طبیعتیں اعمال پر چلتی ہیں جماعت میں کیا ملتا ہے ماحول بناتا ماحول ملتا ہے آدمی کو مسجدوں میں گھر پر آنے کے بعد کیا ہے کہ بھائی اسی ماحول میں محنت کر کے ماحول کو بناؤ ماحول بناؤ کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے امپریس ہوتا ہے آپ کسی گھر میں جامع دس آدمی ہنس رہے ہیں آپ کے یار دوست ہیں آپ گیارہویں نمبر پر وہاں انٹر ہوئے تو آپ مجھے بتاؤ آپ ان دس کو دیکھ کر ہنسیں گے کہ روئیں گے ارے بولو کیوں ہنسیں گے ہنسنے کا ماحول ہے حالانکہ وہ دس کیوں ہنس رہے اس کی وجہ آپ کو کچھ معلوم نہیں معلوم نہیں آپ کو بھی لیکن وہ آپ کے یار دوست ہیں ہنس رہے ہیں تو آپ ہنسیں گے اچھا آپ اسی مکان میں گئے جہاں آپ کے دس دوست وہ رو رہے ہیں وہ کیوں رو رہے ان کے رونے کی وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ روئیں گے کھسیں گے ارے بولو ارے کچھ سمجھ نہیں پڑتی آپ لوگ کو بات میری وہ دس آدمی رو رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر روئیں گے کہ ہنسیں گے کیوں روئیں گے بھائی ماحول کا اثر ہے رونے کا ماحول ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں ہنسنے کا ماحول ہے اس لیے آپ ہنس رہے ہیں ماحول سے ہر ایک آدمی فریش ہوتا ہے سمجھا رہے میرے بھائی محلے میں ایک مکان میں شادی ہوتی ہے منڈپ باندھا جاتا ہے لیکن آپ دیکھو جس گھر کے اندر شادی وہاں تو ٹھیک ہے خوشی ہو لیکن محلے کے سارے بچوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے بولو کیا ہو جاتا ہے ایک خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے ماحول کا اثر ہے تو میرے عزیز و میرے بھائیوں ہمارے ماحول کے اندر دینداری کم ہے ہمارے ماحول میں امال پر چلنا کم ہے جب محنت کی جائے گی تو یہ چیز زندہ ہوگی یہ زندہ ہوگی تو ہر بڑے چھوٹے کے لیے سب کے لیے کیا بولو پانچ وقت کی نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا آسان ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے بڑی جو بات تھی وہ کیا تھی وہ لوگ پر چلنے کا محنت ماحول بنایا تھا سو فیصد مسلمان بالغ مرد عورت بچے بوڑھے جوانوں کی زندگیوں میں سو فیصد عملی دین تھا خالی نماز روزے کا دین نہیں خالی تصویر تلاوت کا دین نہیں خالی ٹوپی داڑھی کا دین نہیں بس سمجھتے ہو پورا دین تھا عبادت کا دین بھی پورا ہے معاشرت کا دین بھی پورا ہے معاملات کا دین بھی پورا ہے حقوق کا دین بھی کیسا ہے بولو پورا کا پورا دین لوگوں کی زندگیوں میں عملی طور پر اسلام سمجھنے کے لیے باہر کا کوئی آدمی آتا تو اسلام سمجھانے کے لیے دین سمجھانے کے لیے کوئی صحابی اس کے سامنے تقریر نہیں کرتا تھا کوئی تقریر نہیں کرتا تھا بلکہ کیا کرتے بولو وہ ایک ہفتے کے لیے مدینے کے مسلمانوں میں چھوڑ دیا جاتا اور مسلمانوں کا رہن سہن کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا بات چیت ہے نا اخلاق یہ سب چیزوں سے اتنا امپریس ہو جاتا تو وہ کیا کر لیتا بولو کلمہ پڑھ لیتا اسلام عملی طور پر سیکھ لیتا اور سیکھ کر اپنے ماحول سے اس ماحول سے اپنے ماحول میں جا کر کیا کرتا وہ لوگ محنت کرتا صحابہ کی زندگیوں میں پورا دین عملی طور پر ایسا زندہ تھا کہ یہ حضرات دنیا کے علاقوں میں گئے کہاں گئے دنیا کے علاقوں میں اللہ کے دین کی نسبت پر گئے لوگوں کا بھلا ہو جاوے اس نسبت پر جائے لوگوں کا بھلا ہو جاوے دین کی نسبت پر ہے نا جیسے ہماری جماعتیں جاتی ہیں کیوں جاتی ہیں بھائی اپنا بھلا ہو جاوے جس علاقے میں جائیں گے وہاں کے ایمان والوں کا بھلا ہو جاوے چار مہینے آپ کے لگیں گے نا تو چار مہینے میرے بھائیوں آپ کا تو بھلا ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ جس علاقے میں کام کریں گے نا وہاں کے ایمان والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا ہمارے یہاں میری مسجد کی ایک مرتبہ رمضان میں جماعت نکلی چار مہینے کے لیے دھنباد دھنباد جھارکھنڈ میں وہ جماعت پندرہ رمضان کو نکلی غریباً جون جولائی کے حبس کے دن تھے جماعت نے وہ حبس کے ماحول کی وجہ سے ٹکٹ بھی اپنا تھرڈ اے سی میں بنایا ٹرین میں پندرہ ساتھی تھے اور وہ بس جماعت چلی گئی چار مہینے کے پندرہ رمضان کو ہے ہاں جی۔ آپ کیا رمضان میں جماعت جاتی ہیں ارے بولو یار کیوں ایک عید اللہ کے راستے میں کرو لاکھوں عیدیں کرنے کا ثواب لے لو ہے یعنی نا زندگی میں گھر میں بچوں کے ساتھ بہت عیدیں کی ہاں۔ عید اللہ کے راستے میں کرو ہزاروں عیدوں کا اللہ کے یہاں سے ثواب لے لو سمجھے نا اصل عید کا دن تو جنت کا دن ہے اصل عید کا دن کون سا ہے بولو عید کا مطلب خوشی کا دن کون سا ہے جب مومن کی اینٹری جنت میں ہوگی سب سے بڑی خوشی کا دن وہ ہے ہاں اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی ختم نہیں ہوگی اور عید کی خوشی کیا ہو جائے گی بولو مغربات ختم ہو جائے گی عید کے دن کیا ہو جائے گی بولو مغرب کے بعد ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی برکت سے اور دین کی محنت کی برکت سے جنت کا داخلہ ایمان والے کو دے گا وہ ایسی خوشی کا دین ہوگا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی ختم نہیں کرے گا ہمیشہ جنت ہی کیا رہے گا بولو ہاں ہمیشہ خوشحال جنت میں ہمیشہ خوشحال کیوں بھائی یہ دین کی محنت کر کے آئے دین پر چل کر آئے ہے نا لوگوں میں اللہ کا دین زندہ ہو اس کے لیے علاقوں میں دور دور تک گئے لمبے لمبے وقت کے لیے گئے اپنی جان کو لگایا مال کو لگایا اللہ دیکھتا ہے ایسا اللہ کی نظر سے کوئی چیز ڈھکی چکی ہے بتاؤ ہے نا کوئی چیز اللہ کی نظروں سے ڈھکی چکی نہیں ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ میرے بندے کو اگلے چار مہینے میں کام تھا ضرورت تھی دکان کا تقاضا تھا گھر میں شادی کا تقاضا تھا رمضان تھا عید تھی یہ سب چیزیں تھیں لیکن میرے بندے نے گانٹ مار دی طے کر لیا کہ نہیں چار مہینے جانا ہے رمضان اللہ کے راستے میں کرنا ہے عید اللہ کے راستے میں کرنی ہے اللہ کے بندوں پر محنت کرنی ہے اللہ دیکھتا ہے ابھی میں کہ اللہ تمہارے ہے نا سورتوں کو جسموں کو نہیں دیکھتا کیا دیکھتا بولو دل دیکھتا ہے دل میں کیا چیز ہے اور دل میں جو چیز ہوتی ہے نا اسی کے مطابق اللہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا دل میں جو ہوتا ہے نا اسی کے مطابق قربانی ہے آدمی کی کیا ہوتی بولو قربانی اللہ کے دن اس وقت پر جان لگانا مال لگانا بہت بڑی چیز ہے دین کی نسبت پر دنیا کی نسبت پر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان اپنی جان مال کھپاتے ہیں آپ بھی ہزاروں لوگ ہیں گلف کنٹریز کے اندر بھی بچوں کو چھوڑ کر عید وہاں کرتے ہیں بولو افریقہ میں کینیڈا میں ایک ملک میں ہم لوگ تھے رمضان عید کے دن عید کی نماز کے لیے سب جمع ہو گئے اور عید کی نماز کے بعد سب لوگ ملتے ایک دوسرے کو تو جماعت تھی ہماری وہ سب ہم کو گلے لگے روئے میرے بھائی رونا تو ہم کو چاہیے ہم بھی بھی بچوں سے دور ہے تمہارے بچے یہاں ہیں تم کیوں روتے ہو بولے تمہاری قربانی سے روتے ہیں میں نے کہا ہم کو تو کوئی کم سم نہیں ہے اللہ کے دن کی محنت کے لیے نکلے ہیں اس کا اجر اللہ بہت بڑا دے گا ہم کو تو ہم کو بہت بڑی شکل میں اللہ اجر دے گا ہاں۔ ہم نے ان کا تسلی لی تم مت رو بھائی خدا کے دین کی اس وقت پر دور دراز کے علاقوں میں چلنا سمجھے نا ہاں وہ جماعت ہے نا جماعت ہماری میری مسجد کی جماعت تھی دھنواد گئی وہاں کے ذمہ داروں نے عید تک ان کا شہر میں رخ بنایا کیونکہ عید یہاں کر لو پھر دیکھتے ہیں عید کے بعد جماعت نے مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا کہ آپ ہم کو قصبوں میں بھیج دو دیہاتوں میں بھیج دو قصبوں میں دیہاتوں میں بھیج دو ٹھیک ہے قصبے دے دیے جماعت ماشاء اللہ جوان لڑکوں کی تھی شادی شدہ بچے تھے سب پچیس تیس سال کی عمر تھے اب جماعت ماشاء اللہ محنت کرتی قصبے میں ایک مسجد ہے محنت کریں نقد جماعت بناوے تین دن کی دو ساتھی جماعت کے جوڑے اطراف کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جاویں محنت کریں وہاں سے نقد جماعت لاویں سمجھے نا تو ایسی روزانہ جماعت محنت کر کے تین چار تین چار جماعت بنا انہوں نے بیس پچیس دن محنت کر کے بھی وہاں سے چلے کی جماعت تیار کی چالیس دن کی دھنباد کے اثرات سے قصبوں سے جماعت تیار کی اور وہ جماعت کا روخ کے بارے میں وہاں کے ذمہ داروں کے سامنے تقاضا رکھا کہ آپ اس کو ہمارے یہاں بیچتے گجرات میں تو وہ جماعت ہمارے شہر میں آئی آنند میں اللہ کرنا وہ جماعت میری مسجد میں آئی رخ بنا اس کا شہر کے اندر حلقوں کا اتوار کا دن تھا بہت گرمی کا دن تھا مجھے یاد ہے کہ میں مسجد میں دور کی نماز پڑھ کے تھوڑا لیٹا ہوا تھا وہ جماعت کے امیر صاحب آئے ان کا نام ناصر بھائی تھا وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مفتی صاحب ہیں میں نے کہا میں نے کہا آپ جماعت وہ جھارکھنڈ کی جو آئی وہ تو میں کچھ موڑ میں تھا میں نے پوچھا بھائی آپ خیریت سے ہماری جماعت کا کیا حال ہے بتاؤ پہلے ہماری جماعت آپ کے علاقے میں ہاں بولے اسی مسجد کی جماعت نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہیں بولے کیا بتایا امیر صاحب آپ کی جماعت کیا محنت کرتی ہے بات میں کیا محنت کرتی سناؤ بولے جماعت محنت کر کے نقد جماعت بناتی ہے اور نقد جماعت بننے کی وجہ سے سمجھے نا نمازیوں کی تعداد مسجد کے اندر ماشاء اللہ ایسی بڑھ جاتی ہے جیسے رمضان میں نمازی ہوتے ہیں جیسے رمضان میں نمازی ایسی مسجدیں نمازیوں سے بڑھ جاتی ہیں اچھا۔ بولے تین تین دن کی جماعتیں بنتی ہیں اطراف کی بستیوں سے ماشاء اللہ لوگوں کو لاتے ہیں گاؤں کے جوان کے سروں پر ٹوپیاں ہیں بچوں کے بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی سروں پر کیا بولتے ہیں دوپٹہ ڈال دیتی ہیں اور لڑکے جو ہیں گانے وغیرہ سن کے یہ سب موبائل پر یہ سنتے سنتے جاتے تھے بولے اللہ کے فضل سے اب یہ سب جنہیں جنشید کی ناطے سنتے ہیں محمد طارق جمیل صاحب کی کلیفیں سنتے ہیں گلی کچوں سے گزرتے ہیں تو گندی چیزیں نہیں سنتے ہیں نہ بجاتے ہیں اس کو میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے بولے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بولے تین چار گاؤں کے بیچ میں ایک پنچایت گرام پنچایت ہوتا ہے ایک سرپنچ ہوتا ہے چودھری مکھیا ہوتا ہے اس کا دن ہفتے میں طے ہوتا ہے پیر کے دن یہاں منگل کے یہاں بدھ یہاں اس کا کام ہوتا ہے گاؤں میں کوئی جھگڑا جھگڑی ہو تو لے کے بیٹھنا سلوا سمادان ہے نا بلکہ وہ ہمارے گاؤں میں آتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کیا بات ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے پورے گاؤں میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کوئی آفس میں کوئی شکایت لے کر آ ہی نہیں رہا کہ یہ جھگڑا ہوا فلانے سے ماتا کوٹ ہوئی یہ ہوا پورا گاؤں سدھر گیا کوئی جھگڑا ہی نہیں گاؤں میں نے کہا اچھا اور کیا ہوتا ہے بولے امیر صاحب بات بتا میں کہ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں دارو کے بار ہوتے ہیں جیسے آپ کے یہاں دیسی دارو پیتا مل رہا ہے بولے دس روپے میں گلاس یہ دو ہزار پندرہ کی بات کرتا ہوں دس سال پہلے کی بولے دس روپے میں ایک گلاس یہ دارو کے جتنے ٹھیکے دار ہیں یہ ٹھیکے دار آپس میں باتیں کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں بھائی کیا ہوگا گندا ایک دم اتنا مندا پڑ گیا گندا کیا ہو گیا بولو ایک دم مندا پڑ گیا دس روپے میں گلاس کی اچھی گراگی رہتی تھی کوئی آتا نہیں پینے کے لیے میں نے کہا گندا کیوں پڑ گیا ارے صاحب ہمارے مسلمان لڑکے پینے جاتے تھے ہمارے بچے پینے جاتے تھے اب جماعتوں میں گئے توبہ کیے دن کی بات سنے احساس پیدا ہوا بہت بڑا کام ہو گیا بھائی یہ تو ہے نا کسی گھر کا جوان بچہ رات کو شراب پی کر آوے تو بولو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہیں ہے نا اس کی جوان بیوی گھر میں اس پر کیا گزرے گی اس کا شوہر رات کو دارو پی کے شراب پی کے گھر میں آوے ڈرنکس کر کے اب جس جماعت نے محنت کر کے ان سے توبہ کروائی زندگیوں کا رخ بدلا دارو شراب سے توبہ کر دی نشے سے توبہ کر لی اب سچ بتاؤ ان ماں باپ کے کلیجی کی دعائیں جماعت کو ملے گی کہ نہیں ملے گی ہے نا وہ جوان بیوی جو بیچاری روز ہے نا سکر سکر کر سو جاتی تھی اپنے شوہر کے نشے کی وجہ سے وہ جماعت کو اپنے دل کے اندر سے کتنی دعائیں دیتی ہوگی اچھا جماعت تو کل علاقے میں محنت کر کے چار مہینے واپس آ جاتی ہیں اپنے گھر پر کوئی ہمیشہ جماعت میں تھوڑی رہتا ہے گھر پر واپس آ جاتے ہیں پھر وہاں کے شہر نام گلیاں مسجدیں بہت سو کے چہرے کیا ہو جاتے ہیں بولو میموری سے نکل جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم لوگ لیکن سچی بات یہ ہے ہماری جو محنت اس علاقے میں ہوئی ہے نا وہ ساری محنت اگتی ہے آپ بیج ڈال کر آئے آپ کیا کر آئے بولو جماعت بیج ڈال کر آئی چار مہینے میں اب یہ اگے گا یہ اگے گا یہ اگے گا ہاں، یہ کمائی ہے میری آپ کی آخرت کی پیسہ کمائی نہیں ہے یہ تو موت پر لوگ نکال لیں گے دس کی نوٹ بھی نہیں رہنے دیں گے پتا چلے کبا کے جیب میں دس کی نوٹ ہے تو وہ بھی کیا کر دیں گے بولو نکالو ارے بھائی رہنے دس کی نوٹ ہے تیرا کیا بگاڑ ارے اس کا کیا کام ہے رو رہنے دیں گے گھڑی نکال دیں گے موبائل نکال دیں گے کپڑے نکال دیں گے جوتے نکال لیں گے موزے نکال دیں گے سستا سستا کپڑا جو کفن کا ہوتا ہے نا آپ کے یہاں علی رات پور میں کفن کمیٹی ہے آپ کے یہاں کفن کہاں سے لاتے آپ لوگ ہے بھائی بازار سے لاتے ہیں ہاں۔ ہمارے یہاں کفن کمیٹیاں ہوتی شہروں میں جہاں ساری چیزیں میت کی مل جاتی کفن کمیٹی ادھر ہیں وہ ہے وہ ساری چیزیں مل جاتی اتنا سستا کپڑا ہوتا ہے نا وہ کہ آدمی زندگی کے اندر اس کا کوئی کہے نا آپ اس کا کپڑا سلاؤ تو آپ بھی بھول سے بھی نہ سلا میں سمجھے کفن میں کیسا کپڑا آپ دکانوں پر ملتا ہوگا آپ کے یہاں بھی تو آپ وہی جا کر دکاندار بھی کفن کا کپڑا دے دو کوئی پیشن اس کا کپڑا الگ آتا ہے سب کمیونٹی کے لیے آپ بھی کبھی بھولے سے نہ سلا وہ پہنا دیا جائے گا کیا چیز آپ کی بتاؤ اور میرے بھائیو سمجھو بات کو کیا چیز آپ کی بتاؤ نماز آپ کی ہے تلاوت آپ کی ہے ذکر آپ کا ہے تین دن آپ کے ہیں چار مہینے آپ کے ہیں چار مہینے چل پھر کر آپ نے علاقوں میں محنت کر کے سینکڑوں لوگوں کو توبہ کروائی آپ کی محنت کی برکت سے سینکڑوں لوگوں نے زندگیوں کا رخ بدلا آپ نے نیکی کا بھلائی کا وہاں پر بیج ڈال دیا ہے نا اور وہ بیج کیا ہوئے دھیمے دھیمے اگے اور تناور درخت بن گئے یہ سب آپ کی کیا ہے بولو کمائی ہے اوریجنل کمائی آپ کی یہ ہے سمجھو میرے بھائیوں یہ اوریجنل کمائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا آمنوا اتقوا اللہ نفس ما قدمت بغد اللہ سے ڈرو اور کل کی کیا تیاری ہے اس کے بارے میں سوچو کل سے مراد قیامت کا دن اس کو کل اس لیے کہا کہ یہ بہت قریب ہے جیسے دنیا میں بولتے نا کل یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد اس سے کم کے اندر کل پوری دنیا ایک دن ہے میری آپ کی قبر یہ رات ہے اور قیامت کا سر پھونکا جائے گا وہ دوسرا دن ہے وہ کیا بولو اللہ کہتے ہیں فلسند النفسمہ قتل بدلے غبی وقت اللہ ذرا سوچو سو صحیح کل کی کیا تیاری ہے کل کا امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے جچے کے جچے ہیں اور غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس کیا بولو ہاتھ نیکیوں سے خالی ہیں بھلے اس کے نام پر یہاں کروڑوں روپیوں کی پراپرٹی ہو بہت بڑا زمیندار ہے یعنی بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں بہت بڑے بابو ہیں لاکھوں کروڑوں کی دولت کی ریلم پیل ہیں لیکن آخرت کے کیا ہے بولو فقیر ہے کلاش ہے کچھ نہیں ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے کچھ کیا ہی نہیں ہے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں یہ فقیر آخرت کا دنیا میں اس کے زندہ باد کے نعرے لگتے تھے کیا سے بولو عزت اتنی تھی کہ اس کی زندہ باد کے نعرے لگتے تھے اور آخرت کا یہ ذلیل آدمی ہے کیوں یا اللہ کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کچھ لے کر آئے نہیں ہے تو کمائی کیا ہے میری آپ کی بولو ہمارے اعمال ہے ہماری نیکیاں ہیں ہم کسی علاقے میں جا کر چار چار مہینے اپنے آپ کو تھکا کر محنت کریں سمجھے نا اس تھکنے کے نتیجے میں جو جان لگے گی نا اللہ اس جان میں برکت دے گا جو مال لگے گا اللہ اس مال میں برکت دے گا جو وقت لگے گا خدا اس وقت میں برکت دے گا جو جوانی لگے گی وہ جوانی میں اللہ برکت دے گا جو صلاحیت اور استعداد کھپے گی اللہ اس میں برکت دے گا نسبت خداوندی پر میری آپ کی جو چیز لگ جائے گی اللہ اس میں برکت دے گا اور کیا ہوگا کہ اللہ اس کے نتیجے میں زندگی میں دین پر جمنا نصیب کرے گا امال کی عظمت پیدا کرے گا امال کا شوق طبیعتوں میں پیدا ہوگا ہاں اور اس کے اہتمام کی اللہ موت تک توفیق دے گا کیا دے گا بولو موت تک توفیق دے گا چار مہینے تک میں آپ ایمان کو بولیں گے اللہ کی عظمت بڑائی کو بولیں گے گشتوں میں انفرادی اجتماعی طور پر اللہ سے ہونے کو بولیں گے اللہ کی عظمت دل میں آئے گی اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی ایمان بنے گا کیا بنے گا ایمان بنے گا اور میں آپ چل پھر کر محنت کریں گے لوگوں کے گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھائیں گے ہمارا کام تو سمجھانا ہے اور ایمان والے کا سمجھانا نفے سے خالی نہیں ہے آپ سمجھاتے رہیے سمجھانا ایمان والوں کو نفا دیتا ہے آپ جتنا لوگوں میں جا کر تذکیر کریں گے سمجھائیں گے میرے بھائیوں یہ بتاؤ کیا ہوگا آپ نے دس بات کسی کو کہی کتنی بولو دس بات چلو وہ دس بات پر عمل نہیں کیا پانچ پر تو کرے گا چلو پانچ پر عمل نہیں کیا دو ایک پر تو کرے گا نا آپ کا سمجھانا نفے سے خالی نہیں ہے یہ سب کیا ہو جائے گی بولو آپ کی کمائی ہو جائے گی مانا یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کسی کو محنت کر کے نمازی بناؤ میری آپ کی نماز پتہ نہیں کس حیثیت کی ہے اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے لیکن میں نے آپ کو محنت کر کے جن جن کو نمازی بنا دیا ہے اللہ ان کی مقبول نمازوں کا اجر میرے آپ کے کھاتے میں لکھے گا ان کے مقبول دین کا اجر اللہ میرے آپ کے کھاتے میں لکھے گا لگیں گے کتنے بولو اور لگیں گے کتنے ارے زور سے بولو چار مہینے جو آپ سے کہتے نکلو چار مہینے کیوں نکلو بھائی آخرت کی کمائی کرو ہے نا اپنے ایمان کو بناؤ اپنے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرو اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنو ہے نا اپنی سوچ کو آخرت والی سوچ بناؤ اپنی اپنی سوچ کو جنت والی سوچ بناؤ جب آدمی آخرت کی سوچ بناتا ہے نا تو دنیا کے ملنے نہ ملنے کا زیادہ ہمگم نہیں ہوتا ہے صحابہ کی سوچ یہ تھی وہ جنت کو سوچتے تھے جنت کی نعمتیں سوچتے تھے ہاں ایمان اندر کا اتنا مضبوط تھا اس لیے دنیا کے ہونے نہ ہونے کا کوئی ہمگم نہیں تھا ملی تو کوئی خوشی سے آپے سے باہر نہیں الحمدللہ اور چھٹ گئی تو اس کا کوئی زیادہ ولولا اس کا کوئی افسوس نہیں ٹھیک ہے مقدر کی بات ہے بلکہ بہت سے بڑے صحابہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت اس حال میں کہ دنیا آ جاتی تو بے روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کے لیے جو تھکے قربانیاں دی اللہ دنیا کے اندر تو اس کا اجر نہیں دے رہا ہے الٹا روتے تھے صحابہ کی سوچ آخرت کی سوچ تھی میرے بھائیوں مومن آخرت کے لیے جیتا ہے مومن کس کے لیے جیتا بولو اس کے سامنے اپنی قبر برزت آخرت ہوتی ہے دنیا نہیں ہوتی کیوں یہ کسی کی وفادار نہیں ہے یہ وفادار ہوتی تو ہمارے ماں باپ کی وفادار ہوتی دادا پر دادا کی وفادار ہوتی لیکن ان کو ان کی بھی وفادار نہیں ہوئی ہے نا ہاں یہ سب دنیا نے ان کو چھوڑ دیا چلے گئے دنیا سے میں آپ چھوڑ دیں گے ہم چلے جائیں گے دنیا سے یہ ہماری وفادار نہیں ہے یہ ہمارے بعد کسی اور کی ہو جائے گی <laughs> سمجھے نا جس دنیا کے لیے میرے آپ کے چار مہینے نہیں لگتے ہیں ہاں جس دنیا کے لیے میری آپ کی دن کے لیے قربانی نہیں لگتی ہے میرے بھائی دنیا میری آپ کی وفادار نہیں ہے سمجھتے ہو میرے بھائی ہاں وہ دنیا میری آپ کی وفادار نہیں ہے سمجھنے کی چیز ہم سب کے لیے ہم سوچے سمجھے ہمارا رخ کہاں جا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری سوچ اندر کی کیا ہے اگر مان لو آج کی رات مجھے موت آ جائے کچھ صبح آٹھ دس بجے مجھے لوگ دفن کر دیں گے چلو زور تک دفن کر دیں گے پھر کیا ذرا سوچو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو کوئی چوبیس گھنٹے میت میرے گھر میں نہیں رکھے گا رکھتے ہے نا حکم ہے جلدی دفن کرو اٹھاؤ جلدی جنازہ پہنچاؤ اس کو اس کی منزل پر بھائی کتنا آپ کا ہے نا بیٹا ہے کتنی آپ کی پیاری بیوی ہے لیکن کیا نہیں سب ختم بات اڑاؤ رکھو وہاں یہی میرا آپ کا حال ہے اس لیے میرے بھائیوں ہم تبلیغ کے راستے سے یہ بات چھٹا نمبر جو ہمارے یہاں نا مولانا یسوس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ہمارے چھٹے نمبر کے ذریعے سے امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں جیسے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا کھانا پینا مکان لباس سواری یہ اچھی سے اچھی ہو جاؤ میں اور اس کے لیے ہر آدمی کیا کرتا ہے بولو جہد کوشش کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح مرنے کے بعد عمدہ سے عمدہ مکان تجھے جنت کا مل جاؤ میں وہاں کی نفیس کی نفیس سواریاں مل جاؤ میں اور وہاں ہر قسم کے کھانے پینے لباس تجھے مل جاؤ میں کہ جیسے ایک آدمی اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے دنیا میں سکتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دعوت کے راستے سے کہ یہ ہمارا چھٹا نمبر نکلو یہ کیوں کہ بھائی یہ سبق یہ جان تیری جان نہیں ہے یہ مال تیرا مال نہیں ہے یہ عمر تیری عمر نہیں ہے تو اس کا پروپیٹر اس کا مالک نہیں ہے سیلف پروپیٹر نہیں ہے اس کا مالک کون ہے بولو اللہ ہے اللہ نے امانت کے طور پر دے رکھی ہے اس کو لگانے کے لیے دے رکھی ہے سمجھتے ہو نادانی کا کام مت کر کے اس کو فنا ہونے والی چھوٹ ہو جانے والی دنیا کے پیچھے آپ بھی لگا دیں اور باقی رہنے والی آخرت کے پیچھے نہ لگا ہوئے یہ بہت بڑی نادانی حالانکہ وہ باقی رہنے والی وہاں کی نعمت سے باقی رہنے والی یہی چیزیں آپ بولو اس کو کنورٹ کر دیں کدھر اپنی آخرت کے لیے تو کیا ہو جائے گا جنت مل جائے گی اور یہی چیزیں آپ دنیا کے لیے کنورٹ کر دیں جان مال صلاحیت استعمال ٹھیک ہے دنیا ملے گی کب تک پچاس پچپن ساٹھ ستر تک پچپن ساٹھ ستر تک ارے چلو خدا نے مجھے آپ کو سو سال کی عمر دے دی سو سال آپ پروپیٹر رہے پھر کیا کل نفس ذائقت الموت کل من علیہ فان مرنا تو ہے ہے کہ نہیں پھر ختم کیا حق میں آیا کچھ نہیں جو کمایا تھا یہاں چھوڑ دیا بات سمجھتے ہو میرے بھائیوں اس لیے لاکھ ادھر سے ہی لیکن اپنی آخرت کے بارے میں کوئی آدمی بات چھوڑ نہ کریں اپنی جنت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے آدمی کو میرے بھائیوں اپنا دین سمجھ رہے دنیا کی راحت کے لیے بھی ہے اور یہی دن سے اللہ آخرت کے اندر آدمی کو آباد کرے گا اور عزت دے گا چمکائے گا اسی دن کی برکت سے یہ دین سیکھنے کے لیے اور یہ پورے دین پر چلنے کی میرے آپ کے اندر امت کے اندر ایمانی استعداد پیدا ہو جا میں اس کے لیے ہر مسلمان سے کہتے ہیں وہ نکلیں اپنے پر محنت کریں علاقوں میں چل پھر کر اللہ کے بندوں پر محنت کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں اللہ کے نبی سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے آپ کا دین اور آپ کے دین کی محنت بھی مسلمانوں کے لیے کیا بولو ایمان والوں کے لیے رحمت ہے ہاں رحمت ہے رحمت ہے ہماری تشکیل جو ہے نا تشکیل تشکیل کہتے ہیں نا یہ رحمت ہے ہاں آپ کسی کی تشکیل کرے وہ اس کے لیے رحمت ہے برا نہیں ماننا چاہیے آدمی کو اس کے لیے میرے دوستوں بھائیوں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ترتیب بڑھاؤ اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہے نا پوری زندگی اللہ کے دین پر چلنا ہے اور اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے طے کرتے ان شاء اللہ تمہاری انشاءاللہ اللہ میں کرنٹ کمزور ہے ارے طے کرتے ہو سب تو دیکھو طے کر لیا ہے نے تو ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ چار مہینے اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلو چار مہینے کیا کرو بولو ہاں ہمارا یہ استعمال کس کے لیے ہے خالی بیان سنانے کے لیے کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے یہ کس کے لیے یہاں سے ہم جماعتوں میں نکلیں چار مہینے کے لیے نکلیں ٹھیک ہے اب میں سے بہت سارے بھائی چلے کی نیت چاہے ہوں گے لیکن جو بات چار مہینے میں ہے نا وہ چلے میں نہیں ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بزرگوں سے سنا کہ میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ ہر مومن کا اس کے انتقال سے پہلے پہلے چار مہینے لگ جاؤ کیا لگ جاؤ اس کے چار مہینے لگے اللہ کے دن کی وقت پر لگے بار بار لگے بار بار لگے اتنا لگے جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ دھوتا ہے اور اس کو تسلی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتا ہے بولو پھر دھوتا ہے پھر تسلی پھر لگاتا ہے صابن چھوڑا ایسے میرے بھائیو بار بار چلو بار بار لگاؤ تاکہ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے روح کو اندر سے کیا کر دے بولو آخرت کا جنت کا روح کر دے آج میرا آپ کا رخ اللہ ہم سب کو معاف فرماوے جنت اور آخرت کا رخ نہیں ہے پچاس کی نوٹ گم ہو جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے لیکن تصویر اولا فوت ہو جاوے جماعت فوت ہو جامے نماز چھوٹ جامے اس کا ہم کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے یہ نشانی اس بات کی ہے کہ میرا آپ کا رخ آخرت اور امال نہیں ہے دین اور اعمال نہیں ہے آخرت نہیں ہے ہمارا رخ دنیا ہے پانچ سو کی نوٹ کے گم ہو جانے پر جتنا افسوس ہوتا ہے نا اتنا افسوس آدمی کو اپنی نماز کے چھٹنے پر نہیں ہوتا ہے کہ میری فجر چھٹ گئی میری عشاء چھٹ گئی میری تصویر چھٹ گئی میری تلاوت چھٹ گئی میری دعا چھٹ گئی ایسا افسوس آدمی کو نہیں ہو پاتا ہے کیوں رخ نہیں ہے ہمارا یہ رخ بنانے کے لیے ہم تمام بھائیوں سے کہتے ہیں ہر کلمے بننے والے کی ذمہ داری ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کی اپنی زندگی کا رخ آخرت کا بناویں اور چل فرق علاقوں میں محنت کریں تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کے دین پر چلنے کی پیدا ہو وہ بھی اللہ کے دین کے دائی بنے وہ اپنے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے علاقوں کے والے بارے میں کیا بن جائے بولو فکر مند بن جائے جیسے صحابہ نے لوگوں کو فکر مند کر دیا وہ تو فکر مند بنے ہی اور لوگوں کو کیا کر دیا بولو اجاگر کر دیا فکر مند کر دیا ہاں لوگوں کو تیار یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اللہ نے یہ سب چیزیں اس کے لیے دے رکھی ہیں یہ چیزیں اسی پر لگانے کے واسطے ہیں یہ مقصد پر لگ جائے گا اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہے اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہے اور جتنا جان مال وقت صلاحیت استعداد مقصد کے علاوہ کی چیزوں پر لگے گی مجھے آپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا مجھے آپ کو کیا دینا پڑے گا بولو ہاں اس لیے بھائی دیکھو ہر ایک آدمی اپنی ترتیب بنا ہوئے اور موت سے پہلے ہر آدمی کے پاس وقت ہے موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے موت کب آئے گی ہاں دیکھو اس وقت صحت ہے اس وقت فرصت ہے حدیثوں میں نیامتان مغمون اور الفراق دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ گھاٹے میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں ایک تندرستی اور دوسری کیا چیز بولو فرصت اس وقت ہمارے پاس اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے بہت بڑا مجمع ہمارا جوانوں کا بیٹھا ہوا ہے اللہ کا فضل ہے سب سے مند ہے فرصت اب فرصت تو آپ کو مجھ کو نکالنی پڑتی ہے فرصت کیا کرنی پڑتی ہے بولو آپ سمجھے کہ مولانا یہ کام ہے بل صاحب یہ کام ہے وہ ہو جائے یہ ہو جائے فلان ہو جائے ڈپی جاؤں بھائی جب بھی جاؤں گے نا ازر ہوگا کام ہوگا ہے نا کوئی نہ کوئی ازر کوئی نہ کوئی کام ہمارے پاس ہوگا ہوگا ہوگا وہ تو آدمی اپنے تارے میں ہمت کے ساتھ طے کرے جیسی انگلی نے انگلی آج میں کاٹوں تو کیا نکلے گا بولو اس میں سے ارے بولو زور سے ایک مہینے کے بعد کاٹوں تو کیا نکلے گا چھ مہینے کے بعد کاٹوں تو کیا نکلے اور آئندہ سال دو ہزار چھبیس کی جانوری میں کاٹوں تو بھی کیا نکلے جب بھی نکلو گے کوئی گزر تو ہوگا کیا کرنا پڑے گا اس کا حل نکالو اللہ سے دو رکھا پڑھ کے مانگو ہے نا پہلے اپنے بارے میں طے کرو کہ اللہ میں تو تین دن اس کی نیت سے آیا لیکن مجھے چار مہینے جانا میرے آج تک چار مہینے نہیں لگے یا لگے ہیں بہت سال ہو گئے اب دوبارہ اس کو کیا کرنا ہے بولو ہاں اس کی تجویز کرنا ہے اس کو تازہ کرنا ہے ہے نا نہیں لگے ہیں اب مجھے لگانے ہیں آدمی اپنے بارے میں اس کا تہیا دل سے پختہ ارادہ مضبوط ارادہ کرے جب آدمی اندر سے مضبوط ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد آدمی کے ساتھ اس کے اندر کے ارادوں کی وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی بولو اندر کے ارادوں کی وجہ سے ہوتی ہے جب بندہ ٹھان لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے بولو لطیف ہے بجاتی سدور ہے دلوں کے بھید تک کی بات کو جانتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ میرے بندے نے اندر سے گاٹھ مار دیے جانے کا طے کر کے بیٹھا ہے تو پھر کیا کرے گا بولو اللہ تعالیٰ ہمارے نکلنے کی راہیں سوچے بتائے گا ایسا کر لے ایسا کر لے یوں کر لے وہ کر لے ایسا حساب کر لے ایسا کر لے ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے ہے نا اور اس کو کہاں جانا ہے بولو آپ کا قریبی شہر کون سا ہے یہاں سے کپسی جانا ہے ٹھیک ہے خری طے کرا کپسی جانا ہے لیکن ابھی کوئی مضبوطی سے بات نہیں کر رہا ہے ہاں لیکن جب مضبوطی سے طے کر لیا کہ کپسی جانا ہے اب آگے کا اسٹیپ ہوگا کیسے جاؤں بس سے جاؤں آٹو سے جاؤں گاڑی کر کے جاؤں ہے نا آگے کا راستہ اب اس کو سوجے گا کیوں اب طے کر لیا اس نے جب تک طے نہیں کیا تھا کوئی بات نہیں ایسے آپ لوگ طے کرو کہ چار مہینے اجتماع سے جانا ہے ہے نا آپ طے کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کا راستہ دکھائے گا پھر ہمارے پاس دو دوسری بہت بڑی چیز ہے سلاط الحاجت کیا بولو سلاط الحاجت آدمی نیت کریں ارادہ کرے سراف الحاجت پڑے اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے بس میں نیت سے میں نے نیت کر لی ہے اللہ نکالنے والی ذات تو تیری ذات ہے آسان کرنے والی ذات تیری ذات ہے اللہ تم میرے لیے آسان کر دے تو بات ہفتارہ ہفتہ شانو بندے کی نیت ارادے پر اس سے لیے کیا کر دے گا آسان کر دے گا تو بھائی سب نیت کرتے اس کے لیے ارے نیت کرتے ہو چار چار مہینے جانا استعمال سے اب بتاؤ کھڑے ہو کر چار چار مہینے کے لیے کون کون تیار ہے کھڑے ہو ہے گا چار مہینے کے لیے کون